بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں او آر آج لیکچر نمبر 34 ہے ہم نے 33 لیکچرز مکمل کر لیے ہیں آج کل جس سیگمنٹس کی ہم بات چیت کر رہے ہیں وہ لینئر پروگرامنگ کا ہے اور اس کا سب سیکشن ہے transportation problems linear programming O R کی ایک خاص ٹیکنیک ہے جب ہم ریئل لائف پرابلم کو ٹرانسفارم کرتے ہیں اور اس کے اندر اگر ہمارے پاس آبجیکٹو فنکشنس اور کانسٹینٹ سارے کے سارے لینئر ہو جائیں تو ہم اس کو سالو کرتے ہیں خاص طریقہ کار سے ہم نے سمپلیکس میتھڈ پڑھا ہے ہم نے ڈولٹی کی بات چیت کی ہے ہم نے انیکولیٹیز کی بات کی ہے انیکولیٹیز کبھی ہمارے پاس لیس دین کی ہوتی تھی کبھی ہمارے پاس گریڈر ہوتی تھیں کبھی ہمارے پاس ایکول کی ہوتی ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں ڈسکس کرنے کے بعد آج کل ہم ڈسکس کر رہے ہیں ٹرانسپورٹیشن پرابلمس آج کا لیکچر ہوگا ان شاء اللہ اگلے لیکچر میں اس ٹاپکس کو ہم مکمل کر لیں گے ابھی تک ہم نے کیا چیز ڈسکس کر لی ہے ہم نے انیشل سولوشن کی بات کی ہے ہم نے آپٹیمل سولوشن کی بات چیت کی ہے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر کس کے بارے میں جی ٹرانسپورٹیشن پرابلمس کے بارے میں یہ آپ کو پتا ہی ہے کہ لیکچرز ہیں یہ کورسز ہیں کس کے virtual university government of Pakistan کے یہ آپ کے پاس ان کی توسط سے پہنچ رہے ہیں بڑی اچھی فیسلٹیز ہیں جس کے تحت بلوچستان سے لے کے N W F P Sindh سے لے کر پنجاب تک سب جگہ پر ایک یونیفائڈ پیٹرن سے کورسز آ رہے ہیں we are fortunate to have this technology we are fortunate to have this facility we are grateful to the government of Pakistan for creating this facility start کرتے ہیں جناب ٹرانسپورٹیشن پرابلمس کے بارے میں کیا ہے ٹرانسپورٹیشن پرابلم میں آپ کے پاس کچھ چیزیں ہیں جو ریجن پہ موجود ہیں اور اس کو آپ نے کیا کرنا ہے لے کے جانا ہے ڈیسٹینیشن کے اوپر یہ بڑا ایک کام ہوتا ہے بڑے اہم چیز ہوتی ہے آپ کے یہاں ملک کے اندر ہوتا ہے نا کیا چیز نہیں یاد ہے ایک وقت آتا ہے جب لاکھوں کے حساب سے لوگوں کو اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں جی یاد آ گیا وہ کون سا سیزن ہوتا ہے حج سیزن ہوتا ہے جب تقریباً ایک لاکھ سے زیادہ زائرین جاتے ہیں اسلام آباد سے فیصل آباد سے پشاور سے کراچی سے کوئٹہ سے اور لے کے جانا ہوتا ہے جدہ پہ یا مدینہ پہ جو بھی ایئرپورٹ وہاں پہ اویلیبل ہیں کون کون سی ڈفرینٹ ایئر لائنس ہوتی ہیں ڈفرینٹ ایئر کرافٹ ہوتے ہیں طریقے سے لے کے جانا پڑتا ہے بہت زیادہ بڑے جہاز بھی استعمال نہیں کر سکتے چھوٹے جہاز بھی استعمال نہیں کر سکتے ان کو مکس اینڈ میچ کرنا پڑتا ہے یہ کرتے ہیں نا کتنی آسانی کے ساتھ کتنی سہولت کے ساتھ لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں اور ماشاء اللہ سے واپس بھی لے کے آ رہے ہیں اللہ میاں سب کو یہ زیارت نصیب کرے یہ سب کو بڑے بڑا اچھا لگتا ہے جس وقت آپ جاتے ہیں لیکن اس کے پیچھے پیچھے جو چیزیں کار کار فرما ہوتی ہیں وہ بھی دیکھنی پڑتی ہے مثال کے طور سے جو ایئر لائن ہے اس نے کس کس طرح سے ارینج کرنا ہے فیول کی کاسٹ کیا ہے اس کے پاس اس کے ساتھ ساتھ جو کرو ہے وہ کون کون سا انوالوڈ ہے اب یہاں سے تو جہاز آپ لے کے جاتے ہیں اگر سیون فور سیون آپ ایئر کرافٹ لے کے چلے جائیں جس کے اندر چار سو سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں واپس جب آتا ہے تو خالی آتا ہے ٹھیک ہے تو وہ کاسٹ بھی تو پڑ رہی ہوتی ہے نا تو یہ ساری کی ساری لوکیشن کرنی پڑتی ہے اگر آپ یہ جہاز لے کے نہیں جائیں گے تو دوسرا جہاز لے کے جانا پڑے گا ایئر بس لے کے جائیں گے اس کے اندر تھری ہنڈریڈ پلس پیسنجرس ہوتے ہیں تو وہ بھی لے کے جائیں گے تو وہ بھی واپس جب آئے گا تو خالی آئے گا اب جب خالی آئے گا تو کس طریقے سے اس کو یوٹیلائز کیا جا سکے تو یہ ٹرانسپورٹیشن پرابلمس بڑے جگہ استعمال ہو سکتے ہیں بڑی جگہ استعمال ہوتے ہیں لوگ اس سے بڑا فائدہ اٹھا رہے ہیں لوگ تو بڑی اچھی اچھی بزنس کر رہے ہیں اب اس کے علاوہ میں بتا دوں ٹرانسپورٹیشن کے بارے میں مثال کے طور سے ہالینڈ آپ نے نام سنا نا جب ہالینڈ کا ذکر آتا ہے تو کیا چیز ذہن میں آتی ہے کیونکہ ذہن میں آتا ہے جی ٹیولپس وہ ٹیولپس کہاں ہالینڈ سے اٹھا کے وہ برازیل بھیجتے ہیں ہالینڈ سے اٹھا کے وہ تھائی لینڈ بھیجتے ہیں بھیجتے ہیں نا کیسے بھیجتے ہیں خاص طریقے سے بھیجتے ہیں ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے بھیجتے ہیں جب وہ پہنچتے ہیں وہاں پہ تو فریش ہوتے ہیں اور کافی دن تک وہ صحیح رہ سکتے ہیں تو کتنا ڈیلیکیٹ پرابلم ہوتا ہے کتنی مشکل طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں ٹرانسپورٹیشن پرابلم میں ہم نے آپ کو کیا بتایا ہم نے تو آپ کو بڑی سادہ سی چیزیں بتائی ہیں جس طرح سے سادہ سے یہ ایگزامپلس ہیں یہ ہمارے سوال ہیں اسی طرح سے یہ بھی سادہ سی ایکسرسائز ہوتی ہے جس کے اندر ٹیولپس بھیجے جاتے ہیں جس کے اندر پاکستان سے کینو بھیجے جاتے ہیں جس طرح سے پاکستان سے آم بھیجے جاتے ہیں دنیا میں پاکستان کے عام بڑے مشہور ہیں یہاں سے جب جاتے ہیں اسی طریقے سے اور بہت ساری ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے جب ہم تیل منگواتے ہیں باہر سے آئل منگواتے ہیں تو وہاں پر بھی آپریشنس ہوتی ہے کبھی آپ کوشش کرتے ہیں کہ پوری کی پوری پائپ لائن بچھا دیں کبھی آپ کوشش کرتے ہیں کہ ٹینکرس کے ذریعے لے کے جائیں کبھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ جہاز کے ذریعے لے کے جائیں ٹھیک ہے یہ ڈفرینٹ uh, آپریشنس ہوتی ہیں ڈفرنٹ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہوتی ہیں ڈفرینٹ لاجسٹکس انوالو ہوتی ہیں اس کے اندر ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور موسٹ آپٹیمل طریقے کار نکالنے کی کوشش کرتے ہیں یہ چیز کہی تھی نا کیا کرتے ہیں of resources the competing activities یہی پورا اوور آل ٹرانسپورٹیشن کا بھی یہ ہے آپ کے پاس کچھ چیز اویلیبل ہے بھیج نہیں ہے اور بہت ساری ایگزمپشن یہاں پر ہم نہیں دیکھ رہے ہم نے آسان سے سوال کیے ہیں آسان سے ایگزامپلس لی ہیں لیکن اس کو کمپلیکیٹ بھی کر سکتے ہیں once again you have got things at origin and you have to to take them the destinations وہاں پر آپ کو لے کے جانی ہے کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن آپ کو ملی ہے آپ کو ریکوائرمنٹ موجود ہے اسی طریقے سے آپ کے پاس سپلائی کا ڈیٹا بھی موجود ہے ماڈل کیا ہے وہی ایک ایسا پیٹرن بنانا ہے ٹرانسپورٹیشن کا جس سے کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن مینیمائز ہو جائے یہ ہمیشہ میں نے آپ کو دکھایا ہے اس کو پھر پڑھ لیتے ہیں our objective is to find the transportation pattern that will minimize the total transportation cost ایک ٹرانسپورٹیشن پیٹرن معلوم کرنا ہے کہ آپ نے کس جگہ سے کتنی چیز کیسے بھیجنی ہے کس روٹ کے ذریعے بھیجنی ہے اور وہ آپ نے بتانا ہے تاکہ آپ کی جو کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن ہے وہ منیمائز ہو جائے ٹھیک ہے جی ٹرانسپورٹیشن پرابلم یہ ایک لینئر پروگرامنگ کا پرابلم ہے جس کے اندر ایک آبجیکٹو فنکشن ہے اس آبجیکٹو فنکشن کو آپ نے منیمائز کرنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس کانسٹینٹس ہیں کانسٹینٹس کیا ہے کہ آپ کے پاس sigma j is equal to to one n x i j is is equal equal to to a i i one to m ٹھیک ہے نا یعنی آپ کے پاس رو ریسٹرکشنس ہیں کالم ریسٹرکشنس ہیں رو ریسٹرکشنس یہ ہیں کہ آپ کے پاس جتنی سپلائی ہے وہ ایگزاسٹ ہونی چاہیے لیکن آپ یہ پوچھ سکتے تھے کہ جو میں نے پچھلے تین لیکچرس دیے کہ کیا ضروری ہے کہ سپلائی ساری کی ساری یوٹیلائز ہو جائے نہیں کوئی ضروری نہیں ہے آپ کے پاس سپلائی ہے ڈیمانڈ پوری مطلب سپلائی تو بہت ساری ہے لیکن ڈیمانڈ نہیں ہے فرض کہ آپ سو چیزیں روزانہ بنا رہے ہیں اور ستر کی ڈیمانڈ ہے تو تیس تو آپ کے پاس بچ رہی ہے نا وہ تیس چیزیں کیا کریں گے آپ اسٹور میں رکھیں گے آپ ویئر ہاؤس میں رکھیں گے آپ اس کا انوینٹری کنٹرول کریں گے اسی لیے سب سے پہلے میں نے وہ آپ کو پڑھایا تھا کہ اگر آپ کے پاس یہاں کوئی چیزیں بچ رہی ہیں تو وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے اسٹور کرنا ہے تو یہ جو پہلی اکویلٹی ہے ان اکویلٹی میں بھی چینج ہو سکتی ہے ہوگی ایک ایگزامپل میں لوں گا ابھی آج تو کیا کریں گے دیکھیں گے کہ اگر ہمارے پاس سپلائی زیادہ ہے اور ڈیمانڈ کم ہے تو سپلائی کی چیزیں کیا رکھیں گے ہم ایک نیا سیل نئے کالم انٹروڈیوس کر دیں گے جس کو ہم کہیں گے ڈمی یعنی اس میں کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن زیرو ہوگی وہاں پر اس سارے کے اندر کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن زیرو ہوگی لیکن ہم دیکھیں گے کہ کس کس جگہ پر کتنے کتنے الوکیٹ کرنا ہے مثال کے طور سے اگر آپ کے پاس اوریجن اے بی سی ہے تو ہم دیکھیں گے کہ ان کی پروڈکشن کتنی ہے اور ڈیمانڈ کتنی ہے اور کتنے وہاں پہ ہم اسٹور کر لیں تو یہ آپ کے پاس انوینٹری کی پرابلم آ سکتا ہے تو آپ انوینٹری کے ذریعے اس کو ہینڈل کر لیں گے اسی طرح سے اگر آپ کے پاس سپلائی کم ہے اور ڈیمانڈ زیادہ ہے تو پھر کیا کریں گے اب آپ کے پاس ڈیمانڈ زیادہ ہے سپلائی کم ہے تو آپ کوشش کریں گے یا تو اپنی پروڈکشن بڑھائیں ٹھیک ہے نا ڈیمانڈ زیادہ ہے تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اپنی پروڈکشن کو بڑھائیں گے اپنی فیکٹری کو بڑا کریں گے اپنی انڈسٹری کو بڑا کریں گے اور اگر نہیں ہو سکتی ہے تو کیا کریں گے آپ کہیں اور سے لیں گے کسی اور جگہ سے آپ پروکیور کرنے کی کوشش کریں گے اپنے ملک میں نہیں بن رہی ہے تو آپ امپورٹ کرنے کی کوشش کریں گے یہ چیزیں کرتے ہیں نا مثال کے طور سے کہ اگر آپ کے پاس کمپیوٹرز ہیں آپ بنا رہے ہیں ان کو مینوفیکچر کر رہے ہیں آپ سال گن سال بھر میں ون ملین آپ پروڈیوس کر رہے ہیں اور ڈیمانڈ فرسٹ کیا ون پوائنٹ ٹو ملین کی ہے تو پوائنٹ ٹو ملین باہر سے امپورٹ کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ چائنا سے امپورٹ کر لیں ہو سکتا ہے آپ یو ایس سے امپورٹ کر لیں ہو سکتا ہے آپ سنگاپور سے امپورٹ کر لیں تو ایک ڈفرینٹ اسٹریٹجیز بتاتے ہیں تو ہم نے جو ابھی تک پرابلمس کیے ہیں اس کے اندر یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس جتنی سپلائی ہے اتنی ہی ڈیمانڈ ہے تو یہ لاسٹ ریسٹرکشن یہی بتاتی ہے کہ آپ کے پاس جتنی آپ کے پاس ڈیمانڈ ہے اتنی سپلائی ہے یا جتنی آپ کی سپلائی ہے جتنی چیزیں آپ پروڈیوس کر رہے ہیں اتنی آپ کے پاس ڈیمانڈ ہے وہ آپ بیچ رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس سب سے آسان سہل سمپل سا ٹرانسپورٹیشن پرابلم تھا جس کو ہم نے سالو کیا اس کو سالو کرنے کے لیے ہمارے پاس کون سے طریقہ کار تھے یہ تین طریقہ کار تھے ایک نارتھ ویسٹ کارنر رول تھا آپ کے پاس اس کے بعد لیسٹ کاسٹ میتھڈ تھا اور وگلس اپروکسیمیشن تھا وگلس اپروکسیمیشن ایک سسٹمیٹک طریقے سے سالو کرتے ہیں باقی جو تین باقی جو دو رہ گئے اس کو آپ ایک ہیورسٹک طریقے سے کرتے ہیں اسٹارٹ کرتے ہیں کسی جگہ سے and then you you go on further ٹھیک ہے وگلس کا بھی یعنی وی ایم جسے کہتے ہیں وگلس اپروکسیمیشن میتھڈ کا بھی نارتھ ویسٹ کارنر کا بھی اور لیس کاسٹ میتھڈ کے بھی ڈفرنٹ الگ موجود ہیں اور ڈفرنٹ کمپیوٹر پروگرام موجود ہیں جس کی مدد سے آپ ان کو سالو کر سکتے ہیں ایلوکیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے آپٹیمل سولوشن کی بات چیت کی تھی کہ ہم نے بتایا تھا کہ آپ کے پاس اگر ایک انیشیل سولوشن دیا ہوا ہے تو آپ اس کو کیسے آپٹیمل بنا سکتے ہیں یہ جو میں نے ابھی سینٹینس کہا کہ اگر آپ کے پاس ایک سولوشن موجود ہے انیشیل سولوشن اس کو کیسے آپٹیمل بنا سکتے ہیں تو اس کے درمیان کافی ساری چیزیں ہیں یعنی پہلی تو چیزیں یہ بتانا ہے کہ یہ جو آپ کے پاس انیشیل سولوشن ہے یہ آپٹیمل نہیں ہے تو اس کا کوئی کنڈیشن تو ہوگی نا کوئی چیک تو ہوگا آپ کسی کرائٹیریا پہ کسی بھی آپ کسوٹی پہ اسے چیک تو کریں گے نا کہ یہ آپٹیمل نہیں ہے اگر آپٹیمل نہیں ہے تو پھر آگے چلیں گے اگر یہیں پہ آپ نے دیکھ لیا کہ آپٹیمل ہے تو پھر آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ there should be a test for optimality یہی چیز ہم اب کرنا چاہ رہے ہیں یہی لاسٹ ٹائم ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ کنڈیشن ہوتی ہے اور اس کے تحت اگر اس کنڈیشن پہ وہ چیز پوری اترتی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ آپٹیمل سولوشن ہے ونس اگین ٹرانسپورٹیشن کے اندر جب ٹرانسپورٹیشن پرابلم کو آپ سالو کر رہے ہیں تو اس کے دو حصے ہوتے ہیں ایک تو انیشیل سولوشن اور اس کے بعد پھر آپٹیمل سولوشن تو انیشیل سولوشن ہم نے بہت دفعہ معلوم کیے ہیں کیلکولیٹ کر لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے بڑی آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے لیکن آپٹیمل سولوشن ذرا سا کیلکولیٹ کرنے کے لیے کافی کمپلیکیٹڈ سے اسٹیپس تھے لاسٹ ٹائم میں نے کیا تھا لاسٹ ٹائم میں نے ایک ایگزامپل بھی کی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ جو اوریجنل سولوشن ہے وہ آپٹیمل ہے لیکن جس لیکچر مکمل کیا تھا تو ایک ایگزامپل تھی وہ رہ گئی تھی جس میں ہم پہنچے تھے کہ ہمارے پاس نیگیٹو آ گئے تھے یعنی سیلس کے اندر نیگیٹو ویلوز آ گئی تھی اور میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ اس ایگزامپل کے اندر اس پرابلم کے اندر there is a chance of getting a better allocation وہ آج ہم ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اپنی کنڈیشن دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی کنڈیشن ہوتی ہیں فار آپٹیبلٹی نا we are moving towards optimality تو آپ کے پاس دو کنڈیشن ہوتی ہیں پہلی کنڈیشن تو یہ ہیں کہ آپ کے پاس جو آکوپائڈ سیل ہے وہ کتنی ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس ایم بائی این میٹرکس ہے تو m plus n minus one occupied cell ہونی چاہیے اگر آکوپائڈ نہیں ہے تو اس کو نیا طریقہ کار ہے جو نیکسٹ لیکچر میں ایکسپلین کروں گا کہ there should be at least m plus n minus one entry if the number of rows are m and number of columns are n یعنی آپ کے پاس ایم اگر آپ کے پاس اوریجنس ہیں اینڈ ڈیسٹینیشنس ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے m plus n minus one entry کو دیکھنا ہے اور اس کے بعد جو بھی ایلوکیشن ہے وہ دیکھیں کہ ایلوکیشن جو ہے وہ آپ کے پاس اس کے اندر انڈیپینڈنٹ پوزیشن ہیں اس کی پہچان یہ ہے کہ آپ اگر ایک لوپ بنانا چاہیں تو ایک close loop among the cell نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ اگر آپ کے پاس یہ چاروں ایک طریقے سے اور پورا لوپ بن رہا ہے تو اس کیس کے اندر آپ کے پاس یہ انڈیپینڈنٹ پوزیشن میں نہیں ہے آپ کو کچھ اور طریقہ کار کرنا پڑے گا اگر ان دونوں میں سے کوئی کنڈیشن سیٹسفائی نہیں ہو رہی ہے تو آپ اسی وقت رک جائیں یہ آگے جو جو بھی کنڈیشن میں بتانے والا ہوں وہ آگے اپلیکیبل نہیں ہوں گی یہ انڈیپینڈنٹ پوزیشن کی مثال ہے کہ آپ کے پاس جو الاٹڈ سیلس ہیں وہ کیا ہونے چاہیے ایسی پوزیشن میں ہونے چاہیے کہ ٹوٹل لوپ نہیں بنے آپ دیکھیں کسی چار کو اکٹھے ملا نہیں سکتے ٹھیک ہے نا اگر استفاق سے بی کیو سیل جو ہے وہ بھی آکوپائڈ ہو جاتا یعنی سی کیو کی جگہ بی کیو آکوپائڈ ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ انڈیپینڈنٹ پوزیشن میں نہیں ہے اس کے وہی اسٹیپس ہیں چھ سات اسٹیپس ہیں طریقہ کار وہی ہے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو معلوم کرنا ہے اس کے بعد چیک کرنا ہے کہ یہ آپٹیمل کنڈیشن سیٹسفائی کرتے نہیں یہ آپٹیبلٹی کی کنڈیشن یعنی سیل اور اس کے بعد انڈیپینڈنٹ پوزیشن پھر اس کے بعد نیکسٹ تھرڈ اسٹیپ کے اندر کیا چیز ہے آپ نے لکھنی ہے کیا چیز میٹرکس آف کاسٹ یعنی کاسٹ میٹرکس آپ نے لکھنی ہے کس چیز کی جو کہ الاٹڈ سیلس ہیں یعنی اب وہ میٹرکس لینی ہے جس میں آپ نے انٹری ہونی چاہیے صرف الاٹڈ سیلس میں وہ آپ کے پاس تھرڈ اسٹیپ آ گیا فورتھ اسٹیپ میں کیا کرنا ہے آپ آپ نے نے اب یو آئی اور وی جے معلوم کرنے ہیں ان کو ہم سمپلیکس ملٹی پلائرس بھی کہتے ہیں تو یہ کیسے معلوم کرنا ہے آپ نے u one u two u three آپ نے کالمس میں لکھ لینا v one v two v three لکھ لینا ہے اور اس کے بعد u one plus v one c one one کے برابر ہوتا ہے u one plus v two c one two کے برابر ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ کے پاس m plus n minus one equation آ جائیں گی اور ایم پلس این آپ کے پاس ویریبلس ہوں گے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کسی ایک ویریبل کو آپ زیرو کے برابر کر دیں گے جو بھی آپ کی مرضی ہے یو ون کو کر لیں یو ٹو کو کر لیں یو فور کو کر لیں یا v one v two v three v four جو بھی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اور وہاں سے پھر آپ کے پاس کیا جائے گا ویلوز آ جائیں گی کس کی یو آئیز اور وی جی ایس کی یہ کس کے لیے آپ نے کیلکولیٹ کیا الاٹڈ سیلس کے لیے کیا اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ میں آپ نے کیا کرنا ہے نیکسٹ کے لیے اب آپ آکوپائڈ سیل کی طرف جاتے ہیں ابھی تک ہم جو بات کر رہے تھے وہ آکوپائڈ سیلس یا الاٹڈ سیلس کی بات کر رہے تھے اب آپ نے کیا کرنا ہے ان آکوپائڈ سیلس کے لیے ان کی کاسٹ میٹرکس لکھنی ہے یہ آپ کے پاس سی آئی جے آ جائے گا for unoccupied cells next step میں کیا کرنا ہے آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے c r s u r plus v s یہ کس طرح سے کیلکولیٹ کریں گے یوز جو آپ نے یوز اور ویز کیلکولیٹ کر لیے تھے نا ابھی ان کو آپ لے اور ایڈ کرنے کے بعد ان سیلس میں اس کی کاسٹ لکھ دیں یہ وہ کاسٹ ہوگی نئی کاسٹ ہوگی اب یہ نئی کاسٹ آپ کے پاس جب آ جائے تو آپ نے پھر ایک نیا اسٹیپ کرنا ہے جس میں پرانی کاسٹ میں سے نئی کاسٹ کو سپریکٹ کرنا ہے اور ایک نئی میٹرکس بنانی ہے یہ نئی میٹرکس جو بنے گی وہ کیا ہو جائے گی یہ ہو جائے گی c i j minus u i plus v j نئی میٹرکس کیا آ جائے گی c i j minus u i plus v j تو یہ جو نئی ویلوز آپ کے پاس آئیں گی اگر ساری کی ساری پوزیٹو آ گئی تو آپ کے پاس آپٹیمل سولوشن آ گیا اور اگر اس میں سے کوئی بھی آپ کے پاس نیگیٹو آ گئی تو اس کا مطلب ہے there is a chance for improvement یہ لاسٹ اسٹیپ ہے c i j minus u i plus v j ٹھیک ہے یہ جب ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں نا سیل ایویلوشن کی جو بات کر رہے ہیں c i j minus u i plus v j last time جب میں کمپلیٹ کر رہا تھا لیکچر اپنا تو میں نے بتایا اس کے تین پاسبلٹی ہو سکتی ہیں پہلی پوسبلٹی ہو سکتی ہے کہ ساری کی ساری آپ کے پاس پوزیٹو آ جائے تو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ کہیں کسی جگہ پہ زیرو زیرو آ آ جائے جائے جب تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس آلٹرنیٹ روٹ بھی اویلیبل ہے یہ او آر کی بڑی ایک خوبصورتی ہے اس کی یہ بیوٹی ہے کہ آپ کو یہ آلٹرنیٹ ہمیشہ بتاتا رہتا ہے کہ ایک تو یہ روٹ ہے جی بہت منیمم ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ روٹ اویلیبل نہیں ہے تو دوسرا آلٹرنیٹو یہ بھی موجود ہے یعنی آپٹیمل دونوں دونوں آپٹیمل ہیں دونوں کی کاسٹ وہی ہے تو دو روٹ موجود ہیں آپ کی چوائس ہے آپ یہ روٹ لے لیں آپ کی چوائس ہے وہ روٹ لے لیں ٹھیک ہے نا تو یہ ایک چیز ہے زیرو جب بھی آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ there is an alternate solution possible آپ نارتھ ویسٹ کارنر رول سے سالو کرتے ہیں سالو کرنے کے بعد ایک جواب آتا ہے اور اس کو کیلکولیٹ کریں گے تو آپ کے پاس ہو سکتا ہے کہ زیرو آ جائے تو دیر مائٹ بھی اے پاسبلٹی کہ دوسری ایلوکیشن ہو سکتی ہو ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس زیرو بتاتا ہے اگر پازیٹو ہے تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں نیگیٹو کا مطلب یہ ہے کہ there is a chance for define chance for improvement آپ کا جو سولوشن ہے وہ آپٹیمل نہیں ہے آپ نے آگے جانا ہی جانا ہے پھر آپ کے پاس نیگیٹو جو سب سے بڑا نیگیٹو ہوتا ہے یعنی مجھے کہنا چاہیے دا لیسٹ نمبر اگر مائنس ٹو ہے مائنس تھری ہے مائنس فور آ رہا ہے تو آپ نے مائنس فور نمبر لینا ہے ٹھیک ہے نا نیگیٹو سائن کے ساتھ نیگیٹو سائن کے ساتھ جو سب سے بڑا نمبر ہے یا smallest number in the real sense وہ آپ نے لینا ہے اور اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کی کاسٹ کتنی ریڈیوس ہو سکتی ہے اگر مائنس فور ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک چیز آپ ٹرانسپورٹ کریں گے اس سیل کو استعمال کرتے ہوئے تو آپ کے پاس چار روپے کی بچت ہوگی ہر آئٹم کے اوپر جی میں نے آپ سے بات چیت کی ہے کہ اگر آپ کے پاس انٹری زیرو آ جائے اور پوزیٹو آ جائے نیگیٹو آ جائے تو آپ نے آپ کو میں نے بتایا کہ جو سب سے لیسٹ نمبر ہو یا نیگیٹو کے ساتھ سب سے جو بڑا نمبر ہے وہ لے لیں اگر دو نمبر بڑے آ جائیں مثال کے طور سے ایک جگہ پہ مائنس فور آیا اور دوسری جگہ پہ مائنس فور آیا تو آپ کوئی سا بھی چوز کر سکتے ہیں آربیٹریلی کوئی اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے کہ یہ مائنس فور ہم نے چوز کر لیا باقی مائنس فور کا کیا ہوگا بالکل کانفیڈینس کے ساتھ کوئی سا بھی ایک آپ چوز کر لیں الٹیمیٹلی نیکسٹ اسٹیج میں نیکسٹ سچویشن میں آپ کے پاس اس کا بھی سولوشن آ جائے گا تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں you can choose arbitrarily and there will not be any problem کیونکہ نیکسٹ اسٹیپ جب آئے گا نیکسٹ اٹریشن جو آئے گی وہ اس کو ٹیک کیئر کر لے گی اب یہ ایگزامپل لیتے ہیں ہم وہی چیز ہے آپ کے پاس ڈیسٹینیشن دیے ہوئے ہیں آپ کے پاس اوریجنس دیے ہوئے ہیں یہ آپ کے پاس میٹرکس دی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ وہی ہے نا لاسٹ ٹائم جو ہم کر رہے تھے جس میں ہم نے انیشل سولوشن معلوم کیا تھا پھر اس کے بعد کیا کیا تھا الاٹڈ سیلس کی بات کی تھی پھر اس کے بعد کیا کیا تھا ہم نے یو آئیز اور وی آئیز معلوم کیے تھے اس کے بعد پھر ہم نے کیا کیا تھا انکوپائڈ سیل کے لیے کاسٹ کیلکولیٹ کی تھی جس کو ہم نے یو آئی پلس وی جے کہا تھا پھر نیکسٹ اسٹیپ میں کیا کہا تھا کہ c i j minus u i plus v j calculate کیا تھا اینڈ دین ہمارے پاس نیگیٹو آ گئے تھے اور وہاں پہ میں نے اپنا لیکچر مکمل کیا تھا اسی کو ریوائز کرتے ہیں کوکلی جی انیشیل بیسک سولوشن کیا آیا آیا آپ کے پاس یہ نارتھ ویسٹ کارنر رول سے ٹین تھرٹی فائیو ٹوینٹی آپ کے پاس پانچ سیلس آکوپائڈ ہیں آگے چل سکتے ہیں اور سارے کے سارے انڈیپینڈنٹ پوزیشن میں وی کین پروسیڈ فردر ٹھیک ہے آگے چلیں کاسٹ میٹرکس بنائی کاسٹ میٹرکس کیا ہے یہ یہ وہی اوریجنل میٹرکس ہے یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہے ہیں نا تو پہلے اسٹیپ میں آپ نے کیا ہے کاسٹ میٹرکس لکھی اس کے بعد اب الاٹمنٹ میٹرکس لکھیں الاٹمنٹ میٹرکس کیا ہے یہ انیشیل سولوشن ہے کہ آپ نے ایلوکیشن کر دی ہے ٹھیک ہے first class then next step میں ہمارے پاس کیا چیز ہے نیکسٹ اسٹیپ میں ہم نے جو ہمارے پاس ہم نے ایلوکیشن کی تھی وہ سیلس لیے اور اس کے اندر سمپل سی کاسٹ لکھ دی ٹھیک ہے نا اس ٹیبل میں کیا کیا ہے یہ وہی ٹیبل ہے صرف اس کے اندر ہم نے کاسٹ لکھی ہے ان سیلس کی جو کہ آکوپائڈ تھے اور جو کہ انآکوپائڈ تھے ان الاٹڈ تھے اس میں کچھ بھی نہیں کیا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے نئے ویریبلس انٹروڈیوس کر دیے u one u two u three v one v two v three اور ہم نے یہ کنڈیشن امپوز کرنی ہے کہ u one plus v one جو ہے وہ سی ون ون کے برابر ہے سی ون ون کہاں ہے یہ cost of transportation from the origin a to the destination p c one three کیا ہوگا اس کیس کے اندر cost of transportation from a to r ٹھیک ہے تو یہ ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے کیا کیا چیزیں کیلکولیٹ کرنی ہے ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے یو اور وی کس کے لیے فار الاٹڈ سیلس یہ ہمارے پاس جواب آیا تھا جس میں ہم نے کہا تھا کہ وی ون فائیو ہے وی ٹو تھری ہے اور وی تھری ہمارے پاس فائیو ہے similarly u one is zero u two is one and u three is zero تو یہ جناب ہمارے پاس یوز بھی آ گئے ویز بھی آ گئے اب کیا کریں گے یہ تو ہمارے پاس کام تھا کہاں سے الاٹڈ سیل سے یہ ہم نے کاسٹ کیلکولیٹ کر لی اس کی بیسس پہ اب ہم جو ہمارے پاس ان الاٹڈ سیلس ہیں اس کے لیے کاسٹ کیلکولیٹ کریں گے یا u i plus v j calculate کریں گے کس کے لیے یہ جو ہمارے پاس چار سیلس رہ گئے نا جو اے کیو اے آر سی پی سی کیو اس کے لیے ہم کیلکولیٹ کریں گے یعنی کاسٹ آف انکوپائڈ سیلس یہ چاہ رہے ہیں یہ ہمارے پاس یہ کاسٹ دی ہوئی ہے یہ اوریجنل کاسٹ ہے سی آئی جے اب کیا کیلکولیٹ کر رہے ہیں ہم u plus v for unoccupied cells یعنی کہ u i plus v j for unoccupied cells تو یہ ہم نے کیلکولیٹ کیا ہمارے پاس کیا آیا یعنی اے کیو ہمارے پاس 3 آ گیا اے آر ہمارے پاس 5 آ گیا سی پی ہمارے پاس 5 آ گیا اینڈ سیملرلی سی کیو ہمارے پاس 3 آ گیا اب نیکسٹ اسٹیپ میں ہمارے پاس سیل ایویلویشن ہے یہ کیا چیز ہے c i j minus u i plus v j یعنی کہ جو اوریجنل کاسٹ تھی آپ کے پاس انکوپائڈ سیل کی اس میں سے آپ نے کیا سپریٹ کرنا ہے وہ کاسٹ جو آپ نے کیلکولیٹ کی ہے یعنی کہ u one u i plus v j آپ نے سپریٹ کرنا ہے سپریٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس کیا آیا c i j minus u i plus v j تو یہ آپ کے پاس جناب ایک میٹرکس آ گئی اس میٹرکس کے اندر آپ کے پاس چار انٹریز ہیں ایک ہے minus two two minus two minus one یہاں تک تو ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا اس سے اب اگر آپ دیکھیں اس کو ذرا غور سے دیکھیں اس میٹرکس کو تو اس کے اندر چار انٹریز ہیں تین انٹریز تو نیگیٹو ہے اور ایک انٹری پازیٹیو ہے جو پازیٹیو انٹری ہے اس کو تو بھول جائیں کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کاسٹ اگر آپ اس سیل میں لوکیٹ کریں گے تو کاسٹ بڑھ جائے گی لیکن باقی تین سیلس جو ہے اس میں انٹری جو ہے نیگیٹو آئی تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایک بیٹر سولوشن اویلیبل ہے یعنی فردر اس کاسٹ کو آپ ریڈیوس کر سکتے ہیں منیمائز کر سکتے ہیں تو اب دو آپشن ہے ایک آپشن تو یہ ہے کہ مائنس ٹو کو ایلوکیٹ کر دیں یا مائنس ون کو میں نے کیا بتایا تھا کہ مائنس ٹو کو ہم نے سلیکٹ کرنا ہے کیونکہ کمپیرزن کریں تو مائنس ٹو اور مائنس ون میں minus two is the least one if you are taking the negative sign together تو اس میں سے مائنس ٹو کے اندر ہم نے الوکیٹ کرنا ہے اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر مائنس ٹو تو دو جگہ پر ہے تو کس کو ایلوکیٹ کریں تو میں نے بتایا تھا کہ کسی بھی ایک کو آپ الوکیٹ کرنے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے نا تو چاہے آپ پہلے والے کو کر دیں جو فرسٹ اس کے اندر ہے یا لاسٹ رو کے اندر ہے اس کو ایلوکیٹ کر دیں کوئی فرق نہیں overall cost of transportation پر آئٹم جتنے بھی آپ ان دو سیل سے بھیجیں گے کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن پر آئٹم دو روپے کم ہو جائے گی ٹھیک ہے نا تو ہمارے پاس دو آپشن ہے پہلی آپشن یہ ہے کہ اے کیو کے اندر ایلوکیٹ کر دیں دوسری آپشن یہ ہے کہ سی پی کے اندر ایلوکیٹ کر دیں میں کوشش کرتا ہوں چلو سی پی کے اندر ایلوکیٹ کر دیں کتنے کر سکتے ہیں ہم ٹھیک ہے یہ اسٹیپس میں بتائیں گے ہمارے پاس یہ انیشیل بیسک سولوشن تھا نا جس کے ten thirty five twenty twenty five fifteen اب میں نے جو سیل سی پی ہے اس کو ذرا سا ہائی لائٹ کیا ہے کیونکہ سی پی کے اندر میں الوکیٹ کرنا چاہتا ہوں اب سی پی کے اندر آپ دیکھیں ڈیمانڈ کتنی ہے اور سپلائی کتنی ہے اس کے اندر ڈیمانڈ تو فورٹی فائیو کی ہے لیکن سپلائی ففٹین کی ہے تو ایٹ دی موسٹ کیا کر سکتے ہیں آپ ففٹین الوکیٹ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ تو اس میں الوکیٹ نہیں کر سکتے جب آپ سی پی کے اندر ففٹین الوکیٹ کریں گے تو آپ کے پاس سپلائی تو ساری کی ساری ایگزاسٹ ہو گئی تو آپ سی آر کو کچھ بھی نہیں بھیج سکیں گے یعنی وہ آپ نے وہاں سے اس کو نکالنا ہوگا یعنی جو ففٹین آئٹم آپ وہاں بھیج رہے ہیں وہ آپ نہیں بھیجیں گے اس کے بعد جب آپ نے ففٹین آئٹم وہاں نہیں بھیجے تو آپ کے پاس آر کی ڈیمانڈ تو پوری نہیں ہوئی کیونکہ ٹوینٹی فائیو آپ بھیج رہے ہیں بی سے تو اس کے اندر کیا کریں گے آپ ففٹین اور ایڈ کریں گے ٹھیک ہے تو فورٹی کی ڈیمانڈ آپ کے پاس جو آر کی ہے وہ آپ بی سے میٹ کریں گے اب آپ نے یہاں پہ کاسٹ یہاں پہ آپ نے اس کی جو سپلائی ہے وہ بڑھا دی ہے ٹھیک ہے تو کہیں نہ کہیں سے تو کم کرنا پڑے گا جی وہ کہاں سے کم کریں گے وہ ہم بی پی سیل سے کمپلیٹ کریں گے یا بی پی سیل کو وہاں پہ ایلوکیٹ کریں گے یہ ہم میں نے نیکسٹ اسٹیپ میں بتانے کی کوشش کی ہے بی پی سیل میں سے پندرہ نکالے بی آر سیل کے اندر پندرہ ایڈ کیے سی آر میں پھر پندرہ نکالے اور سی پی کے اندر پندرہ ایڈ کیے تو یعنی کہ یہ لوپ جو ہے پورا ہو گیا اور آپ کے پاس یہ جو گریڈ ہے یہ پورا ہو گیا جتنے آپ نے نکالے تھے اتنے ہی ایڈ کر دیے اکولیبریم آپ کے پاس پورا ہو گیا کسی جگہ پہ کوئی پرابلم نہیں ہے آئی سپلائی آپ کے پاس پوری ہے ڈیمانڈ آپ کے پاس پوری ہو گئی ہے تو یہ ایک آپ کے پاس نئی ایلوکیشن آ گئی ٹھیک ہے نئی ایلوکیشن کو دیکھتے ہیں وہ کیسے نظر آتی ہے اب آپ کے پاس دوبارہ سے یہ کاسٹ میٹرکس ہے کیا کرنا ہے اس کو چیک کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو اوریجنل ابھی سولوشن ہم نے نکالا ہے نا یہ جو سولوشن ہے یہ ہمارے پاس آپٹیمل ہے یا نہیں ہے اس کو دیکھیں once again same step cost لکھیں گے انیشیل سولوشن لکھیں گے اس کے بعد پھر cost of the allotted cell لکھیں گے اس کے بعد یو ون وی ون معلوم کریں گے اس کے بعد دین ونس اگین کیا کریں گے cost of unallotted cell and then we will calculate u one plus وہ جو بھی ہوتا ہے یو ون وی ون یا u i plus v j and then c i j minus u i plus v j and then we try to see یہ آپ کے پاس نئی الاٹمنٹ آئی نئی لوکیشن آیا نیا سولوشن آیا یہ انیشل سولوشن نہیں تھا یہ ماڈیفائڈ تھا اب آپ کے پاس ماڈیفائڈ الاٹمنٹ میٹرکس یہ ہے یہ آپ کے پاس اس وقت جواب ہے پہلے ہم نے جب اسٹارٹ کیا تھا تو ہمارے پاس ایک جواب تھا اب یہ ہمارے پاس دوسرا جواب آیا یہ جو بھی دوسرا جواب آیا جو میں نے آپ کو ابھی دکھائی تھی الاٹمنٹ میٹرکس اس کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں چیک کریں کیونکہ ہر آئٹم کو بھیجنے سے ہمارے پاس ٹو روپیز کی یا ٹو ڈالرس کی جو کچھ بھی یونٹ ہے اس کی سیونگ ہونی چاہیے تھی ہم نے کیا کیا پندرہ آئٹمس ایک جگہ سے ہٹا کے اس روٹ میں ہم نے بھیجے تو آپ چیک کیجیے گا کہ آپ کے پاس ٹوٹل کاسٹ جو ہے وہ تھرٹی روپیز کم ہو گئی ہوگی پہلے کاسٹ نکالے جو انیشل سولوشن ہم نے معلوم کیا تھا اور اس کے بعد اس سٹیج پہ یہ جو سیکنڈ آپ کے پاس لوکیشن آئی ہے یہ سیکنڈ جو سٹیج آ گئی ہے اس میں کیلکولیٹ کریں گے تو ایک اٹریشن کے بعد آپ کے پاس تیس روپے کی بچت ہے تو دیکھیں چھوٹا سا کام کرنے سے اتنے چھوٹے سے سوال میں تیس روپے کی بات ہوئی اگر ذرا ملینس میں بات کریں اور تیس ملین کی سیونگ ہو جائے تو پھر دیکھیں کیا ہی مزے کی بات ہے کیوں اچھا اچھی بات ہے نا کتنا مزہ آتا ہے اس او آر کے اندر اس کو اپلائی کرنے کے اندر اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے اور آپ یہ سولوشن لے کے جائیں اپنے مینیجر کے پاس کہ جی میں تھرٹی ملین کی سیونگ کر سکتا ہوں تو وہ تو آپ کو ریوارڈ دے گا تو ہم کو اس لیے یہ پڑھنا پڑتا ہے جناب علی تو یہ ہمارے پاس الاٹمنٹ میٹرکس ہے نیکسٹ اسٹیج میں کیا کریں گے جی ہم یوز اور ویز معلوم کریں گے تو پہلے اسٹیج میں کیا کرتے ہیں ہم لکھتے ہیں کاسٹ آف الاٹڈ سیلس وہ لکھ دیے میں نے اس کے بعد رائٹ ہینڈ سائڈ پہ u one u two u three نیچے باٹم لائن میں v one v two v three کیا کریں گے اس کو کیلکولیٹ کریں گے کس طرح سے کریں گے اکویشن آئے گی u one plus v one is equal to five similarly u two plus v one is equal to six similarly u two plus v two is equal to four u two plus v three is equal to six and lastly u three plus v one is equal to three یہ آپ کے پاس پانچ اکویشنس آ جائیں گی چھ ان نون ہیں کسی ایک کو زیرو سپوز کر لیں تو آپ کے پاس یوز آ جائیں گے ویز آ جائیں گے یہ میں نے کیلکولیٹ کیا ہے کیلکولیٹ کر لیجیے گا ہو سکتا ہے کہ غلطی ہو گئی ہو لیکن امید نہیں ہے میں نے جو کیلکولیٹ کیا ہے یو ون میرے پاس مائنس ون آ گیا یو ٹو ہمارے پاس زیرو آ گیا u three is equal to minus one آ گیا v one is equal to six آ گیا v two is to four آ گیا وی تھری ٹو سکس آ گیا جی آپ نے صحیح کہا کہ یہاں پہ u two is equal to zero کیسے آ گیا یہ میں نے جان کے انٹینشنلی اس میں لکھا ہے کہ آپ کوئی سا u one u two u three یا v one v two v three کو زیرو سپوز کر سکتے ہیں پہلی ایگزامپل میں میں نے یو ون کو زیرو سپوز کیا تھا وہاں سے میں نے v one v two v three کی ویلو معلوم کر لی یہاں سے میں نے یو ٹو کو زیرو سپوز کر لیا کیونکہ میں نے دیکھا کہ اس طرح سے سولوشن معلوم کرنا کو سالو کرنا آسان ہوگا تو that's how I have taken to zero correspondingly u one minus one آ گیا یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یو ون کی قیمت یا وی ون کی قیمت مائنس بھی ہو سکتی ہے کچھ بھی نمبرس ہو سکتے ہیں it does not make any difference تو مائنس بھی ہو سکتی ہیں پوزیٹو بھی ہو سکتی ہیں زیرو بھی ہو سکتی ہیں تو that's how we got the value of u one u two u three v one v two v three اس کے بعد کیا کریں گے جی ہاں اس کے بعد ہم انکوپائڈ سیل کی طرف جائیں گے جی انآکوپائڈ سیل کے اندر گئے ہم تو ہمارے پاس یہ کاسٹ آف انکوپائڈ سیل آ گئی ٹھیک ہے نا یہ ہمارے پاس دی وی ہے ون سیون ٹو فائیو یہ چار سیلس ہیں اس کے اندر یہی کاسٹ دی وی ہے اب ہم u one plus v one اسی سیلس کے لیے یا یو ون مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا یو آئی پلس وی جے انہیں سیلس کے لیے مجھے کیلکولیٹ کرنا ہے what I have to do further I have to calculate the value of u i plus v j for all the occupied cells یہ لکھا u plus v for unoccupied cells u i plus v j for unoccupied cells یہ کیلکولیٹ کر لیا کیلکولیٹ کرنے کے بعد کیا آ گیا ہمارے پاس اے کیو پہ ہمارے پاس تھری آ گیا اے آر پہ ہمارے پاس فائیو آ گیا سی کیو ہمارے پاس ون آ گیا سی آر ہمارے پاس تھری آ گیا ٹھیک ہے ناؤ نیکسٹ میں c i j minus u i plus v j جس کو ہم کہتے ہیں cell evaluation c i j minus u i plus v j یہ ہمارے پاس کیا آیا یہ ہمارے پاس آ گیا جی ایک جگہ پہ a q is minus two a r is two c q is one c r is two یہ چار انٹریز ہمارے پاس آئی چار انٹریز میں سے ایک نیگیٹو ہے باقی تین پوزیٹو ہیں جو پوزیٹو ہیں اس کو تو چھیڑنے کی بات نہیں لیکن ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ ابھی بھی ہمارا جو سولوشن ہے یہ تیسری اٹریشن کے بعد بھی آپٹیمل نہیں ہے اس کو ہم فردر امپروو کر سکتے ہیں جب تک کہ مائنس آتا جائے گا آپ کرتے جائیں گے یہ تو چھوٹا سا سوال تھا جس کے اندر تھری بائی تھری ہے اگر ایٹ بائی ایٹ کی میٹرکس ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے یعنی سکسٹی فور سیلس کو آپ نے دیکھنا ہے اس کے اندر کنڈیشن کیا ہوگی پہلے آکوپائڈ سیلس کتنے ہونے چاہیے eight plus eight minus one یعنی ففٹین تو آپ دیکھ لیں گے اس کے بعد باقی کتنے سیلس ہوں گے اس کو آپ نے دیکھنا ہوگا چیک کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو اور اس وقت تک نہیں رکنا ہے جب تک کہ مائنس ختم نہ ہو جائے الٹیمیٹلی آپ کے پاس پوزیٹو آنا چاہیے ٹھیک جب تک کہ پوزیٹو نہیں آئے گا بازو ایسا ہوگا کہ لوپ کے اندر بھی آ جائیں گے تو اس کو میں بتاؤں گا کہ لوپ کو کیسے توڑتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہوگا اس کے بعد فردر ایلوکیشن کرنی ہوگی کس سیل کے اندر کرنی ہوگی اے کیو کے اندر اور آپ کے پاس جو بھی ایلوکیشن کریں گے اس میں آپ کے پاس کاسٹ میں سیونگ ہوگی کتنی سیونگ ہوگی ٹو روپیز پر آئٹم جتنے بھی آپ اس کے اندر ایلوکیٹ کریں گے اس کو ٹو سے ملٹی پلائی کریں اتنی آپ کے پاس سیونگ ہو جائے گی اتنی کاسٹ کم ہو جائے گی ری الاٹمنٹ کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس یہ ایک چیز بن گئی جس میں ایلوکیشن یہ ہو گئی اے کیو سے آپ ten b p thirty q is ten b r is forty and c p is fifteen اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس سپلائی بھی ٹوٹل ایگزاسٹ ہو گئی ہے اور آپ کے پاس ڈیمانڈ بھی پوری ہو گئی ہے تو یعنی کہ ایک لوکیشن آ گئی ہے یہ اس کو کرنے کے بعد اس کو آپ چیک کیجیے گا اور دیکھیے گا الٹیمیٹلی کہ کیا یہ ایک آپٹیمل سولوشن ہے یا نہیں ہے اور مجھے بھی بتائیے گا تاکہ میں دیکھ لوں کہ یہ جناب صحیح سولوشن آیا یا نہیں آیا اب ہم ایک نئے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں نیا ٹاپک کیا ہے میکسیمائزیشن کی بات کرتے ہیں یعنی ویم فار میکسیمائزیشن پرابلم یعنی Vogel's approximation method for maximization problems جب ہم لینئر پروگرامنگ کو ڈسکس کر رہے تھے جب سمپلیکس کی بات کر رہے تھے تو وہاں میں نے تھوڑا سا آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے پاس منیمائزیشن پرابلم کو آپ میکسیمائزیشن میں چینج کر سکتے ہیں میکسیمائزیشن پرابلم کو آپ منیمائزیشن میں چینج کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں نا یعنی کہ minimization of z is equal to کوئی زیڈ آپ کے پاس آبجیکٹو فنکشن ہے minimization of z is equal to minus maximization of minus z یہی کرتے ہیں نا تو یہ چیز یہاں پر بھی کریں گے اگر آپ کے پاس ایک ٹرانسپورٹیشن پرابلم ہے جس کو آپ نے منیمائزیشن کرنا ہے آپ اسی کو استعمال کر سکتے ہیں یا اسی طریقہ کار کو استعمال کر سکتے ہیں کس کے لیے کوئی میکسیمائزیشن پرابلم کو سالو کرنے کے لیے کیا کریں گے آپ جتنی بھی کاسٹ ہے اس کو آپ مائنس کر دیں کیا ہوگا وہی ہوگا نا دیکھیں نا minimization of z z is equal to c one one x one c one one x one plus c one two x one two plus c one three x one three and so so forth plus c one and and so so forth یہ سارے کا سارا ہے اب آپ نے یہ مینیمائزیشن کا پرابلم ہے اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں minus maximization of minus z اور زیڈ کیا ہوگا سارے کے سارے ہو جائے گا minus c one one minus c one two minus c one three minus c one four and so on so four سمجھ میں آ گئی بات نہیں آئی دوبارہ سے جب بھی آپ کے پاس میکسیمائزیشن کا پرابلم ٹرانسپورٹیشن کا ہو وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پروفٹ کو میکسیمائز کرنا ہے کیسے ہو سکتا ہے یہ جی ہو سکتا ہے میری بزنس ہے میں کیا کر رہا ہوں میرے پاس بہت سارے ٹرک ہے میں ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میری جو ٹرانسپورٹیشن میکسیمائزیشن ہو جو دوسرے لوگ ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کی کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن منیمائز ہو میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ میرے پاس پروفٹ آئے کیونکہ اگر ایک ٹرپ میں بھیجوں گا مجھے کچھ پروفٹ ہوتا ہے دوسرا ٹرپ بھیجوں گا دوسرا پروفٹ ہوتا ہے تیسرا بھیجوں گا زیادہ پروفٹ ہوتا ہے تو میں تو وہ روٹ لینا چاہوں گا جس میں مجھے میکسیمم پروفٹ ہو یہ ہوگا نا اسی طریقے سے بس ہے اگر ٹھیک ہے کسی بس سروس چل رہی ہے تو وہ بھی چاہے گا کہ اس کا پروفٹ میکسیمم ہو جائے بیسیکلی ٹرانسپورٹیشن کا پرابلم ہے تو ہم کیا کریں گے اس منیمائزیشن پرابلم کو ہم پہلے چینج سوری میکسیمائزیشن پرابلم کو چینج کریں گے منیمائزیشن میں اور اس کے بعد سالو کریں گے الٹیمیٹلی جواب جو آئے گا اس کو ہم چینج کر لیں گے ٹھیک ہے اس کو دیکھتے ہیں اس ایگزامپل کی مدد سے ایک دفعہ پھر میں ایلیبریٹ کر دوں کیا ایلیبریٹ کر دوں کہ کوئی بھی میکسیمائزیشن پرابلم منیمائزیشن پرابلم میں چینج کیا جا سکتا ہے اور جو طریقہ کار منیمائزیشن کے ہیں وہ سارے کے سارے فالو ہوں گے الٹیمیٹلی جو جواب آئے گا اس کو آپ کو چینج کرنا پڑے گا کہ آپ نے کیا حاصل کرنا ہے یہ ایک ایگزامپل ہے جس کے اندر آپ کے پاس ڈیمانڈ دی ہوئی ہے آپ کے پاس سپلائی دی ہوئی ہے آپ نے یہ میکسیمائز کرنا ہے کیا کرنا ہے جو یہ پروفٹ دیا ہوا ہے کہ یہ پروفٹ کو آپ نے میکسیمائز کرنا ہے آپ کے پاس فرض کیا آپ اوریجن اے سے چیز بھیجتے ون پہ تو آپ کو فورٹی روپیز کی پروفٹ ہوتا ہے اے سے اگر آپ بھیجتے ہیں ڈیسٹینیشن فور کے اوپر تو آپ کو تھرٹی تھری روپیز کا پروفٹ ہوتا ہے سی سے بھیجتے ہیں آپ تھری کے اوپر تو آپ کے پاس 28 ایٹ روپیز کا پروفٹ ہوتا ہے آپ کے پاس سپلائی دی ہوئی ہے آپ کے پاس ڈیمانڈ دی ہوئی ہے اب یہاں پر ایک چیز اور آ جاتی ہے کہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو سپلائی اور ڈیمانڈ جو ہے وہ تقریباً برابر نہیں ہے ڈیمانڈ کتنی ہے آپ کے پاس اگر آپ دیکھیں ایک سو پچاس کی ہے سپلائی کتنی ہے آپ کے پاس دو سو کی تو یہ ایک ڈفرینٹ پرابلم آ گیا اس کے اندر دو چیزیں مختلف آ گئی ایک تو یہ منیمائزیشن کا پرابلم نہیں ہے دوسری چیز یہ ہے اس کے اندر سپلائی اور ڈیمانڈ برابر نہیں ہے وہ میچ نہیں کرتی وہ کنڈیشن جو ہے نا sigma a i is equal to sigma b j وہ ہولڈ نہیں کرتا اس کے اندر اس کے اندر جو ہمارے پاس ڈیمانڈ ہے وہ کم ہے سپلائی زیادہ ہے یعنی چیزیں بنتی جائیں گی آپ کے اسٹور کے اندر اسٹاک کے اندر گودام کے اندر جمع ہوتی جائیں گی تو وہ کیا کرتے ہیں ہم ایک ڈمی کالم ایڈ کر دیتے ہیں اگر آپ کے پاس سپلائی کم ہے اور ڈیمانڈ زیادہ ہے ہم ایک نیچے رو ایڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم ڈمی رو کہہ دیتے ہیں یہاں پہ ایک ہم نے ڈمی کالم ایڈ کرنا ہوگا اور ڈمی کالم میں الٹیمیٹلی وہ پچاس آئٹم جو کہ ہمارے پاس سرپلس ہیں وہ ڈالنے ہوں گے اور ڈمی آئٹم جب ڈالتے ہیں اس کے اندر اتنے ہی ایلیمنٹس ہوتے ہیں اتنے ہی سیل ہوتے ہیں جتنے کہ آپ کے پاس اوریجن میں ہوتے ہیں تو کیا کریں گے آپ لیکن اس کے اندر جو کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن ہم زیرو رکھتے ہیں کیونکہ آپ کے یہاں یہ پروڈیوس ہو رہا ہے آپ یہی رکھ رہے ہیں کہیں آپ نے بھیجنا نہیں ہے یہیں پہ اسٹور کر رہے ہیں تو ہم وہیں پہ اسٹور کرتے ہیں کاسٹ وہاں پہ ہم زیرو ڈال دیتے ہیں تو ایک ڈمی کالم یہاں پہ انٹروڈیوس کرنا پڑے گا اور ڈمی کالم کے اندر الٹیمیٹلی پچاس آئٹم ہونے چاہیے اب مجھے پتا نہیں کہ وہ ڈمی کالم میں جو اے کے اوپر اسٹور ہوگا جو اوریجن ہے یا بی کے اوپر اسٹور ہوگا یا سی کے اوپر اسٹور ہوگا کیونکہ تو ڈٹرمن کیا جائے گا نا کہ آپ کے پاس آپٹیمل کاسٹ کیسی ہے کس طریقے سے لیکن بیسیکلی یہ کیا چیز ہے میکسیمائزیشن کا پرابلم ہے آگے چلیں پہلا اسٹیپ یہ کیا کہ میں نے اس کو کنورٹ کر دیا ٹو اے مینیمائزیشن پرابلم اس کو یہ میکسیمائزیشن پرابلم تھا اس کو میں نے مینیمائزیشن پرابلم میں کنورٹ کر دیا جب مینیمائزیشن پرابلم تو ایک ٹرانسپورٹیشن کا کوئی نارمل پرابلم ہوتا ہے اس کو اسی طریقے سے سالو کریں گے جی جناب یہ اگر جب مینیمائزیشن کا پرابلم آ گیا مینیمائزیشن آف ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کی بات ہو گئی تو ہم کیا کرتے ہیں وہی طریقہ کار کریں گے کہ اس کا پہلے ایک انیشیل سولوشن معلوم کریں گے وہی لوکیشن کے ساتھ ساتھ اور سارے وہی پروسیس کریں گے جو کہ ہم نے پہلے کیے تھے لیکن یہ خیال رکھیے گا کہ یہاں پر ایک مائنس سائن ہے جب آپ منیمم کی بات کرتے ہیں تو ذرا یہاں پہ ڈفرنٹ ہے کیونکہ مائنس ٹوینٹی ایٹ آپ کو پتا ہوگا کہ بڑا ہے مائنس تھرٹی تھری سے M M I I right جی اٹھائیس نمبر جو ہے وہ تینتیس سے چھوٹا ہے لیکن مائنس اٹھائیس is bigger than minus thirty three ٹھیک ہے کیوں اٹھائیس روپے اگر آپ کے پاس قرضہ ہوگا اور تینتیس روپے قرضہ ہوگا تو کون سا خطرناک ہے تینتیس روپے والا زیادہ خطرناک ہے نا ٹھیک ہے اٹھائیس minus twenty eight is bigger than minus thirty three یہ خیال رکھیے گا تو یہاں پہ جس وقت کیلکولیٹ کریں گے کسی میتھڈ سے بھی کریں نارتھ ویسٹ کارنر سے کر سکتے ہیں آپ ووکل اپروکسیمیشن سے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد وہی طریقہ کار اپلائی کر سکتے ہیں میں اسٹارٹ کرتا ہوں ووکل اپروکسیمیشن میتھڈ سے اس کے اندر کیا کروں گا میں وہ پلنٹیز کیلکولیٹ کروں گا پلنٹیز کیلکولیٹ کرنے کے بعد میں ایلوکیٹ کرتا جاؤں گا اور ایلوکیٹ کرنے کے بعد فائنل ایلوکیشن دیکھوں گا کہ وہ میرے پاس کیا ہوئی ہے اب کیا کریں گے سب سے پہلی چیز تو ہم ایک ڈمی کالم انٹروڈیوس کریں گے کیوں کریں گے کیونکہ ہمارے پاس سپلائی زیادہ ہے ڈیمانڈ جو ہے ہمارے پاس کم ہے سپلائی کتنی ہے 200 کی ہے ڈیمانڈ ہمارے پاس کتنی ہے 150 کی ہے تو ہمارے پاس 50 تو سرپلس موجود ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے ایک کالم انٹروڈیوس کریں گے جسے ہم کہیں گے ڈمی کالم اور اس کے اندر کاسٹ کیا ہے زیرو زیرو ہے یعنی cost of transportation to to sending from A that is zero from B to that place is zero from C to that place is zero تو یہ جناب ہم نے ایک ڈمی کالم انٹروڈیوس کیا جس کے اندر 50 آپ کے پاس سپلائی موجود ہے ایکسٹرا سرپلس موجود ہے وہ میں نے لاسٹ رو کے اندر لکھ دیا 50 ٹھیک ہے باقی سب جگہ 000 ہے یہ آپ کے پاس ایک ماڈیفائڈ قسم کا ٹیبل جس کے اندر آپ کے پاس ففتھ کالم آ گیا ہے اور ففتھ کالم کے اندر آپ کے پاس کاسٹ بھی آ گئی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایلوکیشن بھی آ گئی اب اس ماڈیفائڈ ٹیبل میں دیکھیں آپ کے پاس جتنی آپ کے پاس سپلائی ہے اتنی آپ کے پاس ڈیمانڈ پوری ہو گئی ہے تو یہ جو کالم ریپرزینٹ کرتا ہے اسٹور کو اسٹاک کو گودام کو کسی بھی اس چیز کو یہ ریپرزینٹ کرے گا آگے چلے ہم نے کیا کرنا ہے ونس اگین سیم تھنگ یہی اسٹیپ چلتے جائیں گے اسٹیپس میں آپ نے کیا کیا سب سے نیچے رو میں دیکھیں باٹم رو میں کیا چیز ہے آپ کے پاس four three two three zero یہ کیا چیز ہے آپ کے پاس یہ کالم ڈفرنس آ گئے آپ نے کیا کیا معلوم کیا ہے جس کے اندر ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا نا جس میں پینلٹی کی بات چیت کی تھی تو ہم یہ پینلٹیز چیک کر رہے ہیں کہ اگر آپ لیسٹ کاسٹ نہیں استعمال کرتے ہیں تو نیکسٹ ہائر کو استعمال کرتے ہیں جب نیکسٹ ہائر کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کو پینلٹی پے کرنی پڑے گی تو یہ میں نے کیا کیا پینلٹیز کیلکولیٹ کر لی ہیں نیچے آپ کے پاس کالم کی ہے اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس روز کی ہیں تو آپ کے پاس پہلے دیکھیں نیچے باٹم رو میں four three two three zero ہے اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس سیون نائن زیرو ہے ان سب میں زیادہ جو ہے آپ کے پاس نائن ہے اس کا مطلب ہے کہ نائن پینلٹی کو آپ اوائڈ کریں اور اس سیل کے اندر ایلوکیٹ کریں میکسیمم جو کچھ کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس کون سا سیل ہے اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یہ آپ کے پاس سیل نمبر ون ہے ٹھیک ہے نا یعنی بی ون سیل ہے اس کے اندر آپ نے ایلوکیٹ کرنے بی ون کے اندر آپ کیا سپلائی آپ کے پاس تھرٹی موجود ہے آپ کے پاس ڈیمانڈ جو ہے وہ فورٹی کی ہے تو آپ تھرٹی کی تھرٹی ایلوکیٹ کر دیں گے تو یہ رو آپ کے پاس ایگزاسٹ ہو جائے گی کرتے ہیں نا ووگل اپروکسیمیشن میتھڈ میں جی بالکل ہم اسی طریقے سے کرتے ہیں کہ ہم اس پوری کی پوری رو کو جس کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے یا جہاں پہ سپلائی ایگزاسٹ ہو جائے تو اس کو ہم ایلیمنیٹ کرتے ہیں چاہے رو ہو چاہے آپ کے پاس کالم ہو تو نیکسٹ اسٹیپ کے اندر ہم نے اس پوری کی پوری رو کو یہاں سے ایلیمنیٹ کر دیا ہے اب کیا کریں گے نیکسٹ اسٹیپ کے اندر دوبارہ سے ہم پینلٹیز کیلکولیٹ کریں گے اور دوبارہ سے اسی پروسیس کے اندر جائیں گے تو جناب نیکسٹ اسٹیپ ہمارے پاس آتا ہے پینلٹیز کیلکولیٹ کرنے کے بعد کچھ اس طریقے سے اب پینلٹیز کیا ہوگی ہمارے پاس پہلی ٹو ہے رو کے اندر لاسٹ رو میں دیکھیں two thirteen six three zero اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس رو میں کیا آیا سیون اور زیرو ان سب میں دیکھیں تو جو ہمارے پاس پینلٹی آ رہی ہے وہ سیکنڈ کالم کے اندر تھرٹین آ رہی ہے یعنی آپ نے اس روٹ کو لینا ہے اس روٹ کو اڈاپٹ کرنا ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے آپ کے پاس یعنی ایک آپ کے پاس مائنس ٹوینٹی فائیو ہے ایک آپ کے پاس مائنس تھرٹی ایٹ ہے تو آپ کو وہاں پہ ایلوکیٹ کرنا ہی کرنا ہے کتنا ایلوکیٹ کر سکتے ہیں آپ اگر سی کے اندر آپ دیکھیں تو سی کے اندر آپ کے پاس سپلائی سیونٹی موجود ہے لیکن ریکوائرمنٹ ہے جو ٹوینٹی کی تو آپ یہ سارے کے سارا ایلوکیٹ کر سکتے ہیں ایلوکیٹ کر دیجئے تو آپ کے پاس نئی ماڈیفائڈ میٹرکس کیسے بنے گی کچھ اس طرح سے ہوگی ٹھیک ہے یہ جو اب نئی میٹرکس بنی اس کے اندر آپ کے پاس ایک رو اور ایک کالم ختم ہو گیا پہلے آپ کے پاس تقریباً چار کالمس تھے تین روز تھے تو اب آپ نے اس کو ریڈیوس کر دیا ہے ایک رو کم ہو گئی ایک کالم کم ہو گیا اسی طریقے سے نمبر آف سیلس بھی کم ہو گئے ہیں اب کیا کرنا ہوگا فردر پھر ہم نے وہی چیز کیلکولیٹ کرنی ہوگی کیا چیز کیلکولیٹ کرنی ہوگی رو ڈیفرنس یعنی پینلٹیز ہم ساری کیلکولیٹ کریں گے پھر ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اب آپ کے پاس جو کالم ڈیفرنس آیا وہ کیا آیا ٹو سکس تھری زیرو کیونکہ اب ہمارے پاس سمپل سے چار رہ گئے نا کالمس ایک ڈمی کو بھی اگر ہم شامل کر لیں تو ٹو سکس تھری زیرو اسی طریقے سے آپ کے پاس رو ڈیفرنس کیا آیا آیا اور تو ان سب میں کیا بڑا ہے ایٹ بڑا ہے تو جناب ہم کیا کریں گے سی والی جو رو ہے اس کو دیکھیں گے اس کے اندر ایلوکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے کس جگہ ایلوکیٹ کریں گے سی ون کے اندر ایلوکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے کتنے کر سکتے ہیں ہم ٹین ہمارے پاس ریکوائرمنٹ ہے ففٹی ہمارے پاس سپلائی موجود ہے ہم ٹین کی ٹین ایلوکیٹ کر سکتے ہیں تو یعنی کہ سی کی پوری ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے گی نہیں سوری مجھے کہنا چاہیے کہ ایک کالم ون کی پوری پوری ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے گی اور سی پہ آپ کے پاس فورٹی بچ جائیں گے تو یہ ٹیبل کو دیکھیں اس میں غور سے تو آپ کے پاس صرف دو کالم بچ گئے ڈمی کے علاوہ اور آپ کے پاس دو رو بچ گئی پھر کیا کریں گے پھر ہم اس کے اندر کیلکولیٹ کریں گے دوبارہ سے پینلٹیز یا رو ڈیفرنس کالم ڈیفرنس جب ہم نے کیلکولیٹ کیا تو ہمارے پاس کیا آ گیا یہ جناب کالم ڈیفرنس آ گئے کیا کالم ڈیفرنس آ گئے سکس تھری رو ڈیفرنس آ گئے الیون ٹو میکسیمم پینلٹی کہاں ہے اے رو پہ ہے رو نمبر اے یعنی کہ جو فیکٹری اے کے جو آپ کے پاس سپلائی موجود ہے اس کو آپ نے ٹوٹل ایگزاسٹ کرنا ہے کریں جناب نیکسٹ اسٹیج کے اندر آپ نے اس کو الوکیٹ کرنا ہے الوکیٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس جو ریڈیوس میٹرکس بچ گئی اب وہ سمپل سی ایک کالم بچ گیا جس کے اندر دو روز ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس سپلائی موجود ہے ڈیمانڈ موجود ہے آپ اس کو ایلوکیٹ کر دیں الوکیٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس کیا چیز آئے گی ایک انیشیل بیسک فیزیبل سولوشن آیا کیا کچھ کیا اس کے اندر سارے میں کچھ بھی نہیں کیا سمپل سی چیزیں وہی جو آپ نے پڑھی ہیں ان کو اپلائی کیا ہے کیا پڑھا تھا ووکل اپروکسیمیشن میتھڈ میں پہلا اسٹیپ یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کالم ڈفرینس رو ڈفرینس معلوم کرنے جہاں پہ میکسیمم نمبر ہو وہ آپ الوکیٹ کر دیں وہ یہاں پر بھی کیا ہے اس سے ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض بات ایک کالم ایلیمنیٹ ہو جائے یا ایک رو ایلیمنیٹ ہو جائے یعنی کہ میٹرکس ریڈیوس ہوتی جائے گی اگر یہ فور بائی تھری کی میٹرکس ہے تو ہو سکتا ہے تھری بائی تھری کی بن جائے پھر نیکسٹ اسٹیپ میں ٹو بائی تھری کی بن جائے پھر ہو سکتا ہے ون بائی تھری کی بن جائے and so on so forth reduce کرتے جاتے ہیں تاکہ ہمارے پاس سیلس جو ہیں کم سے کم ہوتے جائیں گے اور لوکیشن ہمارے پاس آ, ان سیلس میں صرف کرنی ہے جو کہ باقی رہ جائیں گے تو یہی اسٹیپس کیے ہیں میں نے چار پانچ چھ ان اسٹیپس کو ذرا غور سے دیکھ لیجیے گا اور دیکھنے کے بعد ہمارے پاس یہ جو چیز آئی ہے کیا آئی ہے یہ ہمارے پاس لوکیشن آیا جس کو ہم کہتے ہیں انیشیل بیسک فیزیبل سولوشن اس کی لوکیشن دیکھیں کہ اگر آپ نے اے سے جو سپلائی دینی ہے وہ تھری کو دے سکتے ہیں اور وہ کتنے آئٹمس ہیں ٹوینٹی ہیں پھر اے سے ہی آپ فور کو سپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس تھرٹی آئٹمس بھیج سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ففٹی بچ جائیں گے اے کے پاس سملرلی بی سے آپ ون کو بھیج سکتے ہیں تھرٹی اور تھرٹی آپ کے پاس ہیں اور کہیں بھیج نہیں سکتے نا دین سی سی سے آپ ون کو ٹین بھیج سکتے ہیں سی سے ٹو کو آپ ٹوینٹی اینڈ سی سے کے کو آپ بھیج سکتے ہیں فورٹی تو دیکھیں ساری کی ساری آپ کے پاس ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی ساری کی ساری سپلائی ایگزاسٹ ہو گئی سوائے اے کے جہاں پہ ففٹی آئٹمس موجود ہیں ہونے چاہیے تھے کیونکہ یہاں پہ سرپلس موجود ہے تو آپ کے پاس یہ انیشیل سولوشن آ گیا انیشیل ٹیبل آ گیا اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں فردر پروسیڈ کر سکتے ہیں چیک کرنے کے لیے کہ آپ کے پاس یہ سولوشن آیا یہ آپٹیمل آیا نہیں آیا بیسیکلی ہم نے جو ہمارے پاس میکسیمائزیشن کا سوال تھا میکسیمائزیشن کا جو پرابلم تھا اس کو ہم نے ٹرانسفارم کر دیا ٹو اے مینیمائزیشن پرابلم اور اس کے بعد وہی طریقہ کار یہاں پہ بھی اپلائی کیے ہیں اب نیکسٹ اسٹیپ آپ نے کرنا ہے تو اس کو چیک کر لیں وہی کاسٹ وغیرہ کریں جس میں شیڈو کاسٹ کی بات کرتے ہیں الاٹڈ سیل کی بات کرتے ہیں پھر آکوپائڈ سیل کی بات کرتے ہیں ان الاٹڈ سیل کی بات کرتے ہیں یوز اینڈ ویز کیلکولیٹ کرتے ہیں پھر c i j minus u i plus v j calculate کرتے ہیں and then from you try to find these things ٹھیک ہے جنی آگے چلیں اس کو آپ کیلکولیٹ کر لیجیے گا کیلکولیٹ کرنے کے بعد دیکھیے گا کہ آپ کے پاس آپٹیمل سولوشن یہ آئے گا آپٹیمل سولوشن کیا آئے گا جس کے اندر اے کے اندر آپ کے پاس جو سپلائی ہے وہ آپ نمبر ون کو بھیجیں گے ٹوینٹی آئٹمس اے سے آپ بھیجیں گے نمبر فور کو تھرٹی آئٹمس ففٹی آپ کے پاس پھر بھی اسٹور پہ رہیں گے بی سے بھیجیں گے ون کے پاس ٹوینٹی آئٹمس بی سے آپ نمبر تھری پہ بھیجیں گے ٹین آئٹمس اسی طرح سے سی سے آپ بھیجیں گے نمبر ٹو پہ ٹوینٹی آئٹمس اور سی سے بھیجیں گے نمبر تھری پہ ففٹی آئٹمس جب اس طرح کی آپ الوکیشن کریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے پاس جو پروفٹ ہوگا وہ میکسیمم ہوگا یہ پروفٹ میکسیمم ہوگا یا کاسٹ منیمم ہوگی جی ہاں ابھی تو کاسٹ منیمم کی بات کر رہے ہیں اس کے بعد اس کو چینج کریں گے تو آپ کے پاس میکسیمم پروفٹ آ جائے گا ملٹیپلائی کریں گے مائنس سائن وہاں سے ہٹائیں گے کیونکہ الٹیمیٹلی ہم نے کرنا ہوتا ہے مائنس کیسے maximization of z is equal to minus minimization of minus z کیونکہ جو آپ کیلکولیٹ کریں گے جواب آئے گا اس کو مائنس سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس وہ پروفٹ آ جائے گا یہ جناب ہمارا لیکچر نمبر 34 تھا جس کے اندر ہم نے آپٹیمائزیشن کی بات کی آپٹیمل سولوشن کی بات کی انیشیل سولوشن کی بات کی اس کو اگر ہم پراپر پرسپیکٹو میں لے لیں تو کیا چیز ہے ہمارے پاس کوئی بھی ریئل لائف پرابلم ہے اس کو ہم نے میتھمیٹکس میں ٹرانسفارم کیا یا اس کا ایک ماڈل بنایا ماڈل بنانے کے بعد دیکھا تو ہمارے پاس ایک لینئر پروگرامنگ کا ماڈل بنا اس کے اندر کیا ہے ہمارے پاس کچھ آبجیکٹو فنکشنز ہیں ایک آبجیکٹو فنکشن ہے کچھ کانسٹینٹس ہیں آپ کے پاس اور ان کے بعد کچھ اور ریسٹرکشنس دیکھیں جب وہ ریسٹرکشنس ہم نے دیکھی تو ہم نے انالائز کیا کہ یہ ایک ٹرانسپورٹیشن پرابلم ہے اور جب ٹرانسپورٹیشن پرابلم ہے آپ کے پاس ایکس اور سیز وغیرہ ہیں یا ایز اور بیز بھی موجود ہیں تو اس کو ہم نے ٹرانسفارم کیا into tabular form form table table کے کے اندر اندر کیا چیز ہے آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ سپلائی آپ کے پاس کچھ اوریجن ہوتے ہیں کچھ ڈیسٹینیشن ہوتے ہیں تو اوریجن کی کچھ سپلائی موجود ہیں اسی طریقے سے ڈیسٹینیشن میں ڈیمانڈس موجود ہیں ہم نے جو سوال کیے تھے اس کے اندر ڈیمانڈ اور سپلائی برابر ہوتی ہے لیکن کسی وقت ڈیمانڈ زیادہ ہو سکتی ہے سپلائی کم ہو سکتی ہے یا سپلائی زیادہ ہو سکتی ہے ڈیمانڈ کم ہو سکتی ہے مکس اینڈ میچ کرنے کے لیے تو آج ہم نے آپ کو طریقہ کار بتایا کہ اگر آپ کے پاس ڈیمانڈ زیادہ ہے اور سپلائی کم ہے تو آپ کیا کرتے ہیں ایک ڈمی رو ایڈ کر دیتے ہیں اگر آپ کے پاس سپلائی زیادہ ہے اور ڈیمانڈ کم ہے تو آپ ایک ڈمی کالم انٹروڈیوس کر دیتے ہیں اور اس ڈمی کالم یا ڈمی روز کے اندر جو کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن ہے وہ زیرو کرتے ہیں الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ اگر آپ کے پاس ڈیمانڈ زیادہ ہے تو پتہ چل جائے گا کتنی ڈیمانڈ زیادہ ہے اس ڈمی رو کے اندر انٹری جو آئے گی اگر آپ کے پاس سپلائی زیادہ ہے تو ڈمی کالم کے اندر جو بھی انٹری آئے گی وہ آپ کو بتا دے گی کہ آپ کے پاس کتنی سپلائی زیادہ ہے کتنا سرپلس آپ کی پروڈکشن ہو رہی ہے یہ چیزیں ہم نے اسٹڈی کی اس کے اندر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ جو آپ کے پاس منیمائزیشن آف کاسٹ کی بات کر رہے ہیں ٹرانسپورٹیشن پرابلم استعمال کیا جا سکتا ہے کس چیز کے لیے میکسیمائزیشن آف پروفٹ کے لیے ایک میں نے سوال لیا جس میں ووگل اپروکسیمیشن میتھڈ لگایا اور اس کے بعد آپ سے کہا کہ آپ چیک کر لیجیے گا کہ آپ کے پاس آپٹیمل سولوشن ہے یا نہیں اور آپٹیمل ہم نے اس میں کیلکولیٹ کر لیا اس کے اندر بیسیکلی کچھ نہیں ہے آپ نے صرف ٹرانسفارم کرنا ہے پہلے میکسیمائزیشن پرابلم کو منیمائزیشن پرابلم میں اس کو سالو کرنا ہے الٹیمیٹلی جو جواب آئے گا اس کو مائنس سے ملٹیپلائی کر دینا ہے ونس اگین ٹرانسپورٹیشن پرابلم کا سولوشن دو حصوں پہ مشتمل ہوتا ہے پہلا جو حصہ ہوتا ہے جس کے اندر آپ انیشیل سولوشن معلوم کرتے ہیں وہ کسی طریقے سے معلوم کر سکتے ہیں چاہے نارتھ ویسٹ کارنر سے اس کے بعد لیسٹ کاسٹ میتھڈ سے یا ووگل اپروکسیمیشن میتھڈ سے یہ بڑا سادہ اور سمپل سا طریقہ کار ہوتا ہے یہ ایک پروسیجر ہے جو لوگوں نے باقاعدہ کافی کیلکولیشن کرنے کے بعد اڈاپٹ کیا ہے آپ کے لیے حاضر کیا ہے تو آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ جو مشکل چیز ہوتی ہے وہ آپٹیمل سولوشن کہ یہ آپ نے جو انیشیل سولوشن معلوم کیا ہے یہ آپٹیمل ہے یا نہیں اگر آپٹیمل ہے تو بڑے بڑی اچھی بات ہے وارے رہے لیکن اگر نہیں ہے تو پھر آگے چلنا ہوتا ہے اور اس کو چیک کرنا ہوتا ہے ہر اس کے لیے اسٹیپس بتائے تھے پانچ چھ سات اسٹیپس ہیں ان اسٹیپس کو فالو کرنا ہے اور الٹیمیٹلی آپ کے پاس آپٹیمل سولوشن آ جاتا ہے اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپٹیملٹی کی دو کنڈیشنز ہیں جو آپ نے لگائی ہوئی تھی اگر وہ کنڈیشنز نہ فلفل کریں تو پھر کیا ہے جی جناب اگلے ٹاپک میں ہم یہی ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ کے پاس number of cells M plus N minus one نہیں ہے تو کیا سچویشن ہوگی جس میں جس وقت ہم لینئر پروگرامنگ کی بات چیت کر رہے تھے تو وہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ ایک چیز آئی تھی جسے ہم کہتے ہیں ڈی جنریسی تو یہاں پر بھی اس سولوشن کو ہم کہیں گے ڈی جنریٹ سولوشن یا ڈی جنریسی آ جائے گی اس ڈی جنریسی کو کیسے توڑتے ہیں وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم بات چیت کریں گے دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ کو میں نے بتایا کہ C I J minus U I plus V J اس کا میتھمیٹیکل بیک گراؤنڈ کیا ہے کیوں کرتے ہیں کس طریقے سے یہ چیز آتی ہے وہ بھی میں نیکسٹ ٹائم ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا تو نیکسٹ لیکچر میں یہ دو ٹاپکس کریں گے ڈیجنریسی کی بات کریں گے اور میتھمیٹیکل ایکسپلینیشن اور what we had been doing so far جی جناب یہ تو میں نے کرنا ہے اگلے لیکچر کی تیاری کرنی ہے یہ ساری چیزیں میں پڑھوں گا سلائڈس بناؤں گا آپ کے سامنے پیش کروں گا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے بہت ساری ایگزامپلس جو آپ کے پاس دی ہوئی ہیں کسی کتاب کو بھی اٹھا لیں کسی بھی نوٹس نوٹ uh, کی کاپی اٹھا لیں تو اس کے اندر کافی سارے سوال آپ کو مل جائیں گے ان کو آپ نے سالو کرنا ہے یہ جی، ایکسرسائز جاری رکھیے گا فزیکل مینٹل اور میتھمیٹیکل او آر کی اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اللہ حافظ اور السلام علیکم